بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پچھلی عبارت میں حوالے نقل کیے تھے شرح مواقف وغیرہ کے جن کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں تھی اب آگے ان عبارتوں کے جواب میں اہل بدعت نے جو کچھ کہا تو اس پر یہ تبصرہ کر رہے ہیں مولانا سرفراز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض زائغین نے اس ٹھوس اور خیز عبارت سے یوں ناکام گلو خلاصی کی کوشش کی کہ یہ قاضی عزد اور علامہ سید شریف کا عقیدہ نہیں بلکہ وہ فلاسفہ کو الزامن ایسا فرما رہے ہیں اور اس کا قرینہ اقرر تم اور جو وسطموہ کے الفاظ ہیں مگر یہ سب کچھ باطل اور مردود ہے یعنی ان کا یہ کہہ دینا کہ یہ الزامی جواب ہے یہ بات کیا ہے غلط ہے اولاً اس لیے کہ قلنا ما ذکر تم ما ذکر تم مردود ان سے یہ دونوں بزرگ جو جواب فرما رہے ہیں اس میں فلاسفہ کی واقعات تردید ہے اور اپنا عقیدہ بیان فرما رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ علامہ سید شریف قرآن کریم کی آیت بھی بطور اسدار کے پیش کرتے ہیں اذان کے فلاسفہ کو قرآن کریم سے کیا واسطہ یہ اس امر کی کھلی دلیل ہے کہ اس عبارت میں یہ بزرگ اپنا اسلامی عقیدہ بیان فرما رہے ہیں نہ یہ کہ میرا الزام مقصود ہے نمبر دو اگر یہ محض الزام ہے تو اس صورت میں فلاسفہ کا مدعا ثابت ہو جائے گا اور مصنف کی ساری تربیت بیکار ہو جائے گی تقریر بیکار ہو جائے گی جیسا کہ کسی بھی صاحب فہم پر مخفی نہیں ہے نمبر تین غیر انبیاء علیہ مسلاد وسلام کا بعض مغیبات پر مبتض ہونا ایک بدیہی بات ہے اس کا انکار قاضی آس اور علامہ سید شریف تو کجا کوئی بھی مند نہیں کر سکتا پھر اسے یہ تاثر دینا کہ یہ دونوں بزرگ اس کے منکر ہیں یا یہ کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ محض الزامن کہا قطعا باطل ہے اور اس کی کوئی وقت نہیں ہے اداکارت جو کچھ انہوں نے فرمایا اہل اسلام اور اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کی اور اپنا عقیدہ بیان کیا ہے فلاسفہ کے اس بے بنیاد نظریہ کا مفسر قرآن علامہ ناصر الدین ابو سعید عبداللہ ابن عمر ادب رحمہ اللہ متوفیٰ سن چھ سو چھیاسی ہجری نے ان الفاظ سے رد کیا ہے وقد اورد على هذا بأنهم إن, إن أرادوا بالإتداع الإتداع على جميع الغائبات فهو ليس بشرط في كون الشخص, الشخص نبيا بالاتفاق وإن أرادوا الإتداع على بعضها فلا يكون ذلك خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ ما من أحد إلا يجوز أن يتلي على بعض الغائبات من دون سابقية تعلم وتعليم وأيضا النفوس البشرية كلها متحدة بالنوع فلا يختلف حقيقتها بالصفاء وال فلا يختلف حقيقتها بالصفاء والكدر فما جاز لبعض جاز أن يكون لبعض آخر فلا يكون الاتلاع خاصة للنبي بطالِ الانظار شرح و طوال صفحہ نمبر چار سو آٹھ طبع استنبول اور صفحہ نمبر انیس طبع مصر اور اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ اگر فلاسفہ کی مراد یہ ہے کہ نبی کے لیے تمام مغیبات پر اطلاع ہونی چاہیے تو یہ بالاتفاق نبی کے لیے کسی کے نزدیک بھی شرط نہیں ہے اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ بعض مغیبات پر اطلاع ہونی چاہیے تو یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کو بغیر کسی سابق تعلیم و تعلم کے بعض مغیبات پر اطلاع ہو جاتی جائز نہ ہو علامہ علاوہ عظیم نفوس بشریہ نو کے لحاظ سے سب متحد ہیں لہذا ان کی حقیقتی صفائی اور قدورت یعنی عدم صفائی میں مختلف نہیں ہو سکتی سو جو بات بعض کے لیے ممکن ہے وہ سب کے لیے ممکن ہے بس اطلاع الغیب غیبی نبی کا خاصہ نہ رہا اور حضرت امام محمد ابن عمر فخر الدین الرازی رحم اللہ متوفہ سن چھ سو چھ ہجری لکھتے ہیں یجوز ان یکون غیر النبی فوق النبی فی علوم لا تتوقف نبوته علیہ جائز ہے کہ غیر نبی نبی پر ان علوم میں بڑھ جائے جن پر نبی کی نبوت موقوف نہ ہو تفسیر کبیر جن نمبر پانچ سو چار سو پچانوے جی عبارت بھی اپنے مفہوم مدلول کے اعتبار سے بالکل روشن ہے آپ نے غور فرمایا کہ جیسی تعبیر حضرت طانوی علیہ الرحمٰن نے اختیار کی ویسی ہی تعبیر ان اکابر علماء کرام علیہ الرحمن الرحمٰ نے بھی اختیار کی ہے اگر معاذ اللہ یہ اکابر اس تعبیر کی وجہ سے کافر ہیں تو ایسا ہی ایک کافر حضرت ثانوی کو تصور کر لیں اور اگر یہ سب بزرگ اس تعبیر کے اختیار کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہیں اور یقیناً کافر نہیں تو یہ ایک حقیقت اور منصفانہ بات ہے کہ حضرت خانوی بھی شرعی لحاظ سے کافر نہیں یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب بھی ان کو مسلمان تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوں اور ان کو کافر قرار دیے بغیر ان کو چین نہ آئے حضرت تھانوی علیہ رحمہ کی اس تشریح و تشریح کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں مگر اس پہلو کی تکمیل کے لیے ایک اور بات بھی حرض کرنا مناسب معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ سترہ سفر سن تیرہ سو بیالیس ہجری کو حیدرآباد دکن کے چند مخلص دوستوں نے ایک مولوی صاحب کی وساطت سے ایک طویل خط حضرت تھانوی کو لکھا جس میں بست البنان کی عبارتوں کا حوالہ بھی ہے پولیس میں یہ بھی لکھا ہے کہ غرض ان تصریحات تنقیحات کے بعد کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہی نہ کسی خلاف مقصود یا نعوذ باللہ تعالی سو ادب کا اصل ابہام رہا بس اس بنا پر واقعی ترمیم عبارت کی مطلق ضروری ضرورت نہیں لیکن اسلامی دنیا میں چونکہ ہر فہم کے لوگ ہیں یا قصدن شبہ ڈالنے والے موجود ہیں جو شبہ ڈالنے میں کچھ مسالے سمجھے ہوئے ہیں خواہ وہ دینی یا ہوں جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے یا یا ہوں جیسا کہ واقع ہے اس لیے کم فہموں کی رعایت سے تاکہ ان کو خود شبہ ہو نہ دوسروں کو شبہ میں ڈال سکے اگر اس عبارت میں ایسے طور سے ترمیم کر دی جاوے جس میں معنون محفوظ رہے اور عنوان بدل جائے تو امید ہے کہ مجھ بھی اجر ہوگا گو یہ ترمیم درجۂ ضرورت میں نہ ہوگی صرف درجۂ استحصال میں ہوگی آئندہ جو رائے ہو فقط یعنی جن لوگوں نے یہ خط لکھا عانوی کے متوسین ہی ہے اس خط کا جواب حضرت عانوی علیہ رحمت نے یوں تحریر فرمایا جزاکم اللہ بہت اچھی رائے ہے چونکہ اس کے قبل کسی نے واقعی بنا ظاہر نہیں کی اس لیے ترمیم کو دلالت علی خلاف المقصود کے اقرام کے لیے مستظم سمجھا اور اقرار بالکفر کفر ہے اس لیے ترمیم کو ضروری تو کیا جائز بھی نہیں سمجھا اب سواد حاضہ میں جو بنا بیان کی گئی ہے ایک امر واقعی ہے لہذا قبول مشورہ اس کو لفظ اگر کے بار سے آدم الغیب کہا جاوے تک اس طرح بدلتا ہوں اب حفظ ایمان کی عبارت کو جو اس کے سوال کے بالکل شروع میں مذکور ہے اس طرح پڑھا جائے اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے مطلق بعض علوم غیبیہ تو غیر انبیاء علیہ وسلم کو بھی حاصل ہیں تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے یعنی دوسرے جانوروں وغیرہ کے نام نکال دیے تاکہ کسی طرح کی بے ادبی کا وہم نہ ہو یہ جواب اٹھارہ سفر سن تیرہ سو بیالیس کو تغیر العنوان کے نام سے شائع ہوا اور یہ مکتوبی حفظ المان کے آخر میں ملحق ہے خان صاحب بردوی تو اس وقت موجود نہ تھے انہوں نے جہاں جانا تھا وہاں پہنچ چکے تھے لیکن حیف برہیفے کے خان صاحب کے غالی متوسدین اور معتقدین اس کے بعد بھی حضرت عنوی کو کافر کہتے اور ان کے اسلام کفر پر مناظرے کرتے رہے اور بعض ابھی تک اس پر وزد اور مصر ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کا اختلاف نہیں بلکہ حضرت عنوی کی ذات ہی دیگر اکابر علماء دوبن کی طرح اس کو کو فرساز کاٹنے کی طرح کانٹے کی طرح چپتی ہے خواہ انہوں نے دین و مذہب کی جتنی بھی خدمت کی ہے باہر شکل معاذ اللہ تعالی وہ ان کے نزدیک کافر ہیں اس لیے کہ ان کو کافر کہنا ہی اور کافر کہنا ہی بنانا ہے خواہ کچھ بھی ہو جائے قارئین کرام داد دیجیے اس دیانت کی اور خان صاحب کی اس دہائی کی مسلمان مسلمان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تجھے اپنے دین و ایمان کا واسطہ اس ناپاک ملعون گالی کے شریک گالی ہونے میں تجھے کچھ شبہ گزر سکتا ہے معاذ اللہ تعالی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تیرے دل سے ایسے نکل گئی ہو کہ اس شدید گالی میں ان کی توہین نہ جانے اور اگر اب بھی تجھے اعتبار نہ آئے تو خود انہی بدگوئیوں سے پوچھ دیکھ کر آ دیکھ کے آ تمہیں اور تمہارے استادوں پیر جیون کو کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں تجھے اتنا ہی علم ہے جتنا کہ سور کو ہے تیرے استاد کو ایسا ہی علم تھا جیسا کہ کتے کو ہے تیرے پیر کو اسی قدر علم تھا جس قدر گدھے کو ہے یہ بات کہاں سے کہاں بگڑ دی وسام الحرمین صفحہ نمبر گیارہ اور بارہ ملاحظہ فرمائیے کہ خان صاحب کس طرح بزور توہین کا پہلو اور معنی کشید کرتے ہیں اعلان کے نہ قائد کی مراد ہے اور نہ ان کے وہم گمان میں ہی یہ معنی ہے اور پھر خان صاحب جو دہائی دیتے ہیں مسلمان مسلمان گویا کہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے بلا وجہ کھیل رہے ہیں اور جب مولوی محمد عمر صاحب اشروی کی باری آتی ہے تو وہ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر اور خوف خدا کو دل سے نکال کر نہ تو مؤلف حفظ ایمان کی اپنی بیان کردہ مراد کو پڑھنے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور نہ بست البنان اور تغیر العنوان کی عبارات کو دیکھنے کی زحمت گوار کرتے ہیں بلکہ بلا سبب جوش اور تیش میں آ کر حفظ ایمان کی تھوڑی سی عبارت نقل کر کے آگے لکھتے ہیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ تمام غیبی خبریں ہیں اور مصنف حفظ الامان نے یہ کہا ہے کہ ایسے علوم غیبیہ تو سبی و مجنون اور کتے بل خنزیر کو بھی حاصل ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض علوم غیبیہ جن کو قرآن شریف کہا جاتا ہے ہر فرد حیوان اور سبھی اور مجنون پر بھی نازل ہیں تو میرے خیال میں مصنف مذکور کو جو قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس کی اتباع کی کیا ضرورت ہے کسی لڑکے یا دیوانے یا کتے وغیرہ کی نازل شدہ قرآن قرآن پر ہی ایمان لے آئے اور آؤ آؤ کرتا پھرے تاکہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملے اور نہ مصنف مذکور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب عظیم میں گرفتار ہو ورنہ اس عقیدہ رکھنے والے کو تو توہین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایمان کا کچھ حصہ نصیب نہیں اور مصنف مذکور پر صرف ہم نے ہی نہیں بلکہ بعض دیوبندیوں نے بھی اس عبارت پر فتوی کفر ثابت کیا ہے المحنت صفحہ نمبر تیس ہمارے نزدیک متعین ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو زید و بکر و بہائی و مجانین کے علم کے برابر سمجھے یا کہے وہ قطان کافر ہے دیوبندیوں کے بعد نے مصنف مذکور نمول اشرف علی ثانوی پر بھی بہتیرے فتوے کفر کے جڑے ہیں لیکن حکیم صاحب حضرت اسم پر ہی ثابت قدم رہے پنجابی مسلم مشہور ہے گورو جنا دے چہلے مطلب جس امت دیوبندیا کے حکیم کا یہ حال ہے اس کے مریضوں کے کیا کہنے ہیں حنفیت صفحہ نمبر دو سو گیارہ حضرت عنوی علیہ الرحمن نے اپنے حفظ ایمان کی عبارت کا جو معنی اور مطلب بیان کیا ہے وہ مفصل پہلے بیان کیا جا چکا ہے اس کو پھر ملاحظہ فرما کیجیے اور محمد عمر صاحب کی کوڑ مغزی کم فہمی اور تعصب کی داد دیجیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور حضرت تھانوی صاحب جیسے ولی کامل خدا رسیدہ بزرگ سے عداوت رکھ کر کیا کہا اور یہاں تک کہنے سے نہیں چوکے کہ تھانوی صاحب کسی لڑکے یا دیوانے یا کتے وغیرہ کے نازل شدہ قرآن پر ہی ایمان لے آئے اور آؤ آؤ کرتا پھرے ادا آخر احادلسان جانتے ہیں کہ کتے وغیرہ کے نازر شدہ قرآن کے جملے میں کے نازر شدہ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کے کسی لڑکے یا دیوانے یا کتے نے بھی کوئی قرآن شریف نازل کیا ہے اور مظلوم تھانوی کو اس پر ایمان لانا چاہیے اس پر وردگار عالم قرآن کریم سے ادنا حضرت ضب السلام بلکہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہین ہوتی ہے وہ کسی مسلمان سے مخفی نہیں اور اگر لفظ کے کو پر کر کے معنی میں پر پر کے معنی میں لے کر ہی مراد دی جائے جیسا کہ بظاہر مودی صاحب کی یہی معلوم ہوتی ہے بلّہ کی کسی لڑکے دیوانے اور کتے پر بھی کوئی قرآن نازل ہوا ہے اور مزود تھانوی کا فریضہ ہے کہ اس پر قرآن اس قرآن پر ایمان لائے تو اس مراد میں بھی رب العزت روح الامین قرآن کریم اور امبیا امام الانبیاء اب المرسرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ہی توہین ہے معاذ اللہ تعالی آپ نے دیکھا کہ یہ بریلوی حضرات کس طرح اکابر علماء دیوبند کی عبارات کے ان کی مراد اور مرضی کے سراسر خلاف اپنی طرف سے بزور معانی کشید کرتے اور مطالب لیتے ہیں اور پھر دیوبندیوں پر توہین کی مشین گن چلاتے ہیں مولوی عمر صاحب نے حفظ ایمان کی ادھوری عبارت نقل کرنے اور اس پر اعتراض کرنے سے پہلے اس پر یہ عنوان اور سرخی قائم کی ہے دیوبندیوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علم تو معاذ اللہ کتے خنزیر کو بھی ہے دیوبندیوں کے ساتھ عداوت نے بریوں کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ وہ ان کا نام لے کر معاذ اللہ تعالیٰ دیدہ و دانستہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں اور معاذ اللہ تعالیٰ کتے بلے اور خنزیر کے علم کے ساتھ مساوات قائم کر کے سانس لیتے ہیں اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی کمین بھی ہو سکتی ہے یہ یاد رہے کہ نہ تو کسی دیوبندی عالم نے حضرت عالمی کی تکفیر کی ہے اور نہ خان صاحب اور ان کے ٹولے کے علاوہ کسی اور متدین عالم نے ایسا کیا ہے حضرت عالمی رحمہ اللہ اپنے دور میں سچ مچ حکیم الامت تھے اور ہی تعالی ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کی حکمتی یمانیہ اور دینی نسخوں سے استفادہ کر کے صحت یاب ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے ایسے ہی حضرات کے دامن سے ہمیں وابستہ کیا ہے وہ لائق اذا جمعتنا یا جریر المجامع المحنت کے حوالے سے عوام کو مول عمر صاحب نے یہ جو مغالطہ دیا ہے کہ اس سے وہ حضرت علیہ رحمہ کی تکفیر کرتے ہیں یہ نرا دھوکہ ہے جس کے دیگر تحریفات بدعات اور زیادتیوں کی طرح ان شاء اللہ تعالی مولوی صاحب ضرور خمیازہ بھگت رہے ہوں گے اور ان بڑی بڑی منہ مانگی رقموں کا بھی جن کو حاصل کر کے وہ شرک و پھیلاتے رہے اب خوب مزے چھک رہے ہوں گے المحنت میں تو اپنا اور اپنے اکابر اور رطان والے ہر سے یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم ایسے عقیدے والے کو جو اہم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی اور کا علمی تفوق تسلیم کرتا ہو قطعا کافر سمجھتے ہیں پھر بلا ہمارا یہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے المحنت کو ابو سے آخر تک پڑھ دیں اور انصاف کریں کہ کیا اس میں حضرت عالمی علیہ رحمت کی تقویر کی گئی ہے یا تقویر سے ان کی برات بیان کی گئی اور کیا اس کتاب میں ان کی تردید کی گئی ہے یا تصدیق اور تقریر حاصل کی گئی ہے یہ ملا کافروں کو دولت اسلام کیا دے گا اسے کافر بنانا بس مسلمانوں کو آتا ہے اچھا یہ ہو گئی اس سوال اور جواب کی پوری بحث جس کا حاصل کیا نکلا کہ نبی حضرت عنوی رحم اللہ سے سوال کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا اب اس کو ذرا توجہ سے سنو بھائی اور سمجھنے کی کوشش کرو یہ عبارت باہر بہت زیادہ آئے گی تمہارے سامنے یہ بہت زیادہ آئے گی حفظ الایمان حضرت عنوی رحم اللہ کی کتاب ہے اور اس میں ان سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں یہ ہے سوال اس کے جواب میں انہوں نے تقسیم کی ہے کہ ایک ہے امبا غیب اور ایک ہے علم غیب ایک کیا ہے امبا غیب اور ایک ہے علم غیب امبا غیب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ وسلاۃ والسلام کو دیا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جو ان پر نازل ہوا ہے اس قرآن کو اور اس کے واقعات کو تل کے بن الغیب وغیرہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے یہ تو ہے امبا الغیب یعنی اللہ کا ان کو کسی غیب کی چیز پر بکتا کرنا اور ایک ہے علم غیب علم غیب وہ ہے جو کسی کو بلا کسی واسطے کے ذاتی طور پر حاصل ہو جو ذاتی طور پر کسی کو حاصل ہو اس کو علم غیب کہا جاتا ہے اب اس علم غیب کی انہوں نے دو تقسیمیں کی ہیں ایک یہ کہ علم غیب کلی مراد ہے یا بعضی یعنی جزوی مراد ہے اگر کلی علم غیب مراد ہے کہ تمام ماکان اور یکون وغیرہ کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا اور علم غیب ہی حاصل تھا تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ شراحت قرآنی آیات کے خلاف ہے یہ کیا ہے قرآن آیات کے خلاف ہے ولوکن تو عالم آدم الغی بلا سکتر خیر و محمد نذیر و بشیر کو نفسی نفع اور اس کے علاوہ دوسری آیت اچھا یہ بات بھی سمجھ میں گئی اور اگر اس سے بعض علوم غیبی مراد ہیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے اس طرح کے بعض علوم غیبیہ تو ہر کسی کو حاصل ہے تو اگر بعض امور غیبیہ کا علم مراد ہے تو یہ کس کو حاصل ہے یہ صرف انبیاء کی اس میں کوئی خصوصیت نہیں اس طرح کا علم غیر نبی کو بھی حاصل ہے بلکہ دیگر مخلوقات کو بھی حاصل ہے یہ بار سمجھ میں آ گئی اب یہ ایسی واضح عبارت ہے کہ اس میں کسی کی توہین کا کوئی پہلو نہیں نکلتا اگر حضرت ثانوی رحم اللہ متدقن غیب کا انکار کرتے اور اس کو امبا اور علم غیب میں تقسیم نہ کرتے تو پھر یقیناً وہ توہین کے مرتکب ہوتے لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا انہوں نے علم غیب عطائی کو امبا غیب سے تعبیر کیا اور علم ذاتی کو علم غیب سے تعبیر کیا اور علم غیب چونکہ عالم الغیب فلائے ضروری بھی احدہ وغیرہ تو عالم الغیب ہونا یہ اللہ کے اسماء صفاتی سے ایک نام ہے یہ مخلوق میں سے کسی کے لیے اس کا اطلاق یہ جائز نہیں ہے اور جو اس کا اطلاق کرے گا وہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ کسی کو خالق کہہ دیا جائے قادر کہہ دیا جائے رحمان کہہ دیا جائے رازق کہہ دیا جائے وغیرہ تو جس طرح کسی مخلوق کو رازق سمجھنا خالق سمجھنا اور مالک الملک سمجھنا وغیرہ یہ کفر اور شرک ہے اور اللہ کی صفت کا انکار ہے کہاں تو جس طرح کسی کو خالق کہنا رازق کہنا قادر کہنا رحمان کہنا یہ اللہ کی ایک ذاتی صفت لے کر دوسرے کو دینا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے ایمان کا خطرہ ہے اسی طرح کسی کو عالم الغیب کہنا یہ بھی اللہ کی ذاتی صفت ہے یہ کسی اور نبی یا غیر نبی یا فرشتے یا جن یا کسی اور مخلوق پر اس کو چسپاں کرنا یہ بھی اللہ کی صفت ذاتی کا انکار ہے اور یہ بھی موجب شرک اور کفر ہے ہاں امبا غیب اور چیز ہے امبا غیب اللہ نے بعض امور غیبیہ پر ان کو اطلاع دی ہے تو اس کو امبا غیب کہا جاتا ہے اور قرآن نے اس کو امبا ہی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور واللہ عالم بصواب بظاہر نبی کے لفظ اور امبا میں آپس میں مناسبت یہی ہے کہ ان کو غیب ہی کی خبریں دی جاتی ہیں اور وہ غیب کی خبریں اگر شرعی ہوں تو ان غیب کی خبروں کی ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ آگے امت تک پہنچائیں اور اس ذمہ داری کی وجہ سے ان کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے تو نبی نبوت سے ہے نبوت امبا ان پر موقوف ہے اور امبا غیبیہ کی خبروں اور واقعی کو کہا جاتا ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی اس میں تو کوئی اشکال نہیں اب یہ بات حل ہو گئی نا اس میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے اچھا اگلی بات جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور یہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جو تھے نا پاکستان کے احسن فتح والے یہ واقعہ ان کے والد کا ہے ان کے والد نے یہ خواب دیکھا تھا ہر آدمی کے کچھ پرسنل واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اس کو معلوم ہوتے ہیں کسی اور کو نہیں ہوتے اوروں سے وہ مخفی ہوتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن تک اس کی رسائی ہوتی ہے کسی اور کی نہیں یہ ہے سے ہر جانور کو اپنے مفادات اور نقصانوں کا علم ہوتا ہے اپنے دفاعی نظام کا اور اس کی حفاظت کا علم ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے سے وہ دوسرے جانوروں کے ظلم و تعدی وغیرہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یہی غیب ہے اگر دوسرے کو بھی وہ گر معلوم ہو جائے وہ تو اس کو ستیہ نس کر دے